حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں وَاللَّيْلِ اِذَا يَخْشَى اور اس جیسی صورت پڑھتے اور عصر کی نماز میں بھی اس قسم کی صورتیں پڑھتے تھے اور صبح کی نماز میں اس سے لمبی صورتیں پڑھتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر نو سو اکاسی